پورے کسی کا گرمی میں سیزن ہوتا ہے کسی کا بارش میں ہوتا ہے کسی کا سردی میں ہوتا ہے گرم کپڑے بیچنے والے سردی کا انتظار کرتے ہیں پانی سے بچنے کا سامان بیچنے والے رین کوٹ بیچنے والے پلاسٹک بیچنے والے بارش کا انتظار کرتے ہیں کوئی گرمی کا انتظار کرتا ہے ٹھنڈک کا سامان بیچنے والا کچھ لوگ تیوہاروں کا انتظار کرتے ہیں رمضان میں اور دوسرے ہمارے ملک میں بسنے والوں کے وطن کے جو تیوہار ہیں تو ان میں وہ سامان زیادہ خریدتے ہیں کسی موقع پر کپڑے بکتے ہیں کسی موقع پر برتن بکتا ہے تو ہر ایک اپنے سیزن کا انتظار ہے اور سب کو معلوم ہے کہ اگر کسی نے خاص سیزن میں بھی نہیں کمایا تو پھر کب کمائے گا بالکل اسی طرح رمضان المبارک نے اور رمضان کی کمائی کا حساب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے روزے گن لیں اپنی ترابی گن لیں اپنے قرآن گن لیں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کیے اتنا ذکر کیا اتنا ضرور شریف پڑھا اتنا صدقہ کیا یہ تو ہماری گنتی ہوئی جیسے کسی آدمی کا جیون میں ہو ماشاء اللہ روزانہ لاکھوں کا مال آ رہا ہے بک رہا آ رہا ہے بک رہا ہے بڑا خوش ہے کہ میرا بہت اچھا تہوار اور بچت ہوئی ہے اور گاٹا ہو رہا ہے پونجی ٹوٹ رہی ہے اس کو کمج کاٹے اس گنتی کا کچھ حاصل ہے اور اس کے مقابلے میں سیل کم ہو روزانہ دو چار چھ بڑے بڑے دل بن جائے کہیں آدمی آرام سے بیٹھا تو بچت ہو میرے ساتھ اللہ کا بڑا محنت بھی کم کرنی پڑتی ہے اور اللہ نے بڑا انعام کا معاملہ کیا ہر آدمی کی نظر بچت پر ہوتی ہے تو رمضان کی کمائی صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادتیں گنتے ہیں ان عبادتوں کی بچت کیا ہوئی اور وہ بچت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقوا آ جائے اللہ کا خوف آ جائے کسے کہتے ہیں تقوا صرف ڈر کو نہیں ہے تقوا اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی سزا اور اللہ کے سامنے حساب دینے کا ایسا ڈر جس کے نتیجے میں زندگی گناہوں سے خالی ہو جائے اس کو نفر رمضان خاص سیزن ہے مستقبل بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عبادتیں بڑھ جاتی ہیں تقوی گھٹ جاتا ہے شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے وہ لگا رہتا ہے اپنا کام کرتا رہتا ہے اور جس طرح ہم لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اس شیطان کو بھی پتا ہے کہ رمضان میں مجھے قید کر لیا جائے ایسا تھوڑی کہ اچانک مجھے پکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ مجھے رمضان میں قید کر دیا جائے تو وہ ہم سے بڑا عالم ہے ہم سے بڑا عالم ہے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت بھی اس کو ہم سے زیادہ اس کے معرفت کی ایک بات بتلاؤں بزرگوں نے لکھی ہے کتنا وہ اللہ کے مزاج کو پہچان کر کہ جب اس نے سیدنا آدم علیہ خلاط والسلام کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر اللہ کو آیا میں منع کر کے میں تو مجھے نہیں میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے اتنی محبت سے بنایا اور پھر حکم بنیا کہ سجدہ کرو اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کا العالم یہ البلہ تیرے اندر مصنوعی بڑائی آ گئی ہے یا باقی اس کو بڑھائی فوراً اللہ میں بڑا میں آدم سے اچھا ہوں من نار و خلقته من طین مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور آگ کی خصوصیت ہے بلندی اوپر جانا اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے آنا بلندی تو مٹی کو جھکنا چاہیے آگ کے سامنے آگ کیوں جھکے مٹی کے سامنے اور کبر کی وجہ سے اس کے دماغ پر پردہ پڑا ہوا تھا یعنی مٹی اور آگ کو اللہ نے بنایا ہے اور جو بھی خصوصیت دی وہ اللہ نے دی ہے اللہ چاہے خصوصیات بدل دیں یہ منطقیں مخلوق کے سامنے چلنے والی ہیں خالد کے سامنے چلنے والی تھوڑی اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دی تو نکل جا میری رحمت سے تو ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور کر دیا گیا قیامت تک تجھ پر میری لانت برستی رہی بالکل اسی کے بعد اسی کے بعد کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جوڑ کر بیان کیا اس نے کہا جانا ہوں دعا ہے وہ سن لیجیے ایک درخواست سے وہ قبول فرما لیجیے ہے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی بزرگوں نے اور کے معرفت میں لکھا ہے یہ اس کی معرفت کی بات تھی یہ معرفت کا کمال تھا کہ اسے معلوم تھا کہ غصے میں بے قابو مخلوق ہوتی ہے خالق نہیں اللہ اگرچہ غصے میں ہے لیکن اس وقت بھی اللہ سنیں گے اور دعا قبول کریں گے کتنا بڑا عالم تھا اس وقت بھی اس کا جواب آیا اندر کی بات ہو اللہ مجھے قیامت کا کیوں نہ اور اللہ نے اسے اس نے فرمایا ان کمین المنظری جا تجھے میں نے مولت دے تو ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہم غصے میں بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کیا تو ایسا معاملہ ہے تو بات یہ کی جا رہی تھی کہ شیطان عالم بھی ہے عالم بھی ہے اور کم سے کم ہم سے آپ سے بڑا عالم ہے اور ہم جیسوں سے بڑا عالم ہے اسے پہلے سے پتا ہے کہ مجھے ہر سال رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے اور رمضان کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا امید ہے وہ یوں ہی اپنے کام وام بند کر کے چلا جائے گا یا پورا انتظام کر کے جائے گا کہ رمضان میں بھی میرا کارخانہ چلتا رہے ایک مسجد کے امام صاحب کو اگر چھٹی پر جانا ہو بالکل اچانک نہ جانا ہو تو بدلی کا انتظام کرتے ہیں کہ میری جگہ کوئی مسلح پر کھڑا ہونے والا ہو معذم صاحب کو جانا ہو تو کوئی انتظام کرتے ہیں کسی کاریگر کو جانا ہو تو وہ کسی کو اپنا لوگ دکھا کر کے جاتا ہے کوئی انتظام کرتا ہے ہر آدمی جو چھٹی پر جاتا ہے وہ کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہے اگر بیمار ہو گیا تو زیادہ اٹھا کر کے اسپتال پہنچا دیا گیا خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو گیا تو غلط بات ہے ورنہ آدمی کو اگر پہلے سے پتا ہو تو انتظام کرتا ہے اس کا تو کام نہیں ہے مخلوق کو گمراہ کرنا دھوکہ دینا اور جہنم میں لے جانا اور اسے پتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے مجھے قید کیا جائے گا وہ وہ کئی مہینے پہلے سے نفس پر اتنی محنت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میری قائم مقام ہی کرے اور وہ چلا جاتا ہے اور یہ نفس ہوتا قائم مقام ہوتا ہے بالکل اس کا کام کرتا ہے اس کو سمجھیں اگر آدمی سائیکل پہ جا رہے ہیں اور اسے پتا ہے کہ آگے تھوڑی سی چڑھائی آنے والی ہے تو تھوڑا پہلے سے ہی تیز پیڈل مارنا شروع کر دیتے اگر آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور آگے کو چڑھائی آنے والی ہے تو تھوڑا پہلے سے ہی آپ اپنی اسپیڈ چینج کر دیتے ہیں گیئر چینج کر لیتے ہیں کچھ ایکسیلیٹر بڑھا دیتے ہیں تاکہ گاڑی اسی رفتار کے ساتھ گزر جائے بیچ میں روکے نہیں پڑے وہ بھی ہمارے نفس پر خود محنت کر جاتا اور وہ کوشش کرتا ہے جیسے ہر دکاندار یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے گاہک مکس ہو جائے روز روز مجھے نئے گاہکوں کا انتظار نہ کرنا پڑے گا فکس ہو جائے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میرے گاہک فکس ہو جائے اور اس کا گاہک کون ہے ہمارے اندر کا بیٹھا ہوا نفس نفس انداز کی محنت کرتا ہے اس کی محنت کے نتیجے میں بتا ہوگا عبادتیں بڑھ جاتی ہیں تقوا گھٹ جاتا ہے یہ بہت خطرے کی بات ہے کیسے گھٹتا ہے تقوا عبادتوں کے پڑھنے کے ساتھ اپنے نیک ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے یہ نفس کی کمزوری ہے دوسروں لوگ نظر آنے لگے فن تو مسجد میں آیا فن تو یہ کام اتنے دنوں سے میں اس کو سمجھا رہا ہوں اس کے باوجود اب تک مانا نہیں میں تو اللہ کا فضل بہت اچھا اللہ کا فضل بھی کہہ رہا ہوتا ہے پر لوگ تو بول رہا یہ عرص یہ کب انسان کو برباد کر دیتی تباہ کر دیتی اللہ تعالیٰ ہم سب کی لیے جتنا تقوی بڑھتا جاتا ہے اتنا انسان کے اندر دید فصول میں اضافہ ہوتا جاتا ہے پھر اسے اپنی نیکیاں کم لگنے لگتی ہیں پھر دوسروں کی نیکیاں بڑی لگتی ہیں اپنی نیکیاں چھوٹی لگتی ہیں پھر دوسروں کی کمزوریوں کی بھی تعمیل کرتا ہے اور اپنی خوبیوں کو بھی کی نظر سے دیکھتا ہے کہ کہیں ان کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو کہیں میرے لفظ کی کوئی خراب نہ ہو جس طرح ہر سیزن میں صرف سیل پرچیز نہیں دیکھتا نفع دیکھتا ہے بچت کتنی ہوئی نفع کتنا ہو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں ہی صرف اپنی عبادتوں کی گنتی کر کر کے خود نہ ہو اس کا نفع دیکھیں میرے اندر تقوا کتنا ہے سے پتہ چلے گا تقوا کتنا ہے میرے دل دوسروں کے لیے ان گمانی پیدا ہوئی بدگمانی ختم ہو ہے میں جو اپنا موسیقی بن رہا تھا اس میں کمی آئی ہے آدمی اپنی ولایت کا بہت جلدی موسیقی ہو یاد رکھو جب بدگوانی بڑھے گی تو قیمتیں بڑھے گی سب سے گی اور جب اپنی کمیاں نظر آئیں گی تو پھر قیمت نہیں ہوگی پھر تو ڈر لگے گا پھر کسی کے اندر اگر کوئی کمی ہے بھی اللہ اس کا دور کر دے میرے اندر تو اس سے زیادہ کمی ہے میری عبادت کہاں کام لے کے اللہ کا قبول ہو جائے اللہ کے فرما دیں اللہ کا فضل ہے اللہ کا احساس ہے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے لیے نہیں دیا مستقی بننے کے لیے دیا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو روزہ رکھتے ہیں ان کے تقوی میں اضافہ نہیں ہوتا جو رات طرح بھی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے تقوی میں اضافہ نہیں ہوتا اور بتایا اچھا بھی نہیں ہوا بالکل ان کی نشان اس دکاندار کی ہے جس پر پرچیز بہت زیادہ ہے لیکن نفا کچھ بھی نہیں بچت کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ملازموں کی تنخواہ بھی ہے کچھ دنوں میں تو ان شاء اللہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ بیماری ہم لوگوں کے اندر بہت ہم اپنے موسم بہت جلدی ہو جاتے ہم اپنے کو اچھا بہت جلدی سمجھ لیتے دوسروں سے بدگمان بہت جلدی ہو جاتے بچے بہت جلدی کرنے لگتے ہیں سرکاری اور تبصرے بہت جلدی کرنے لگتے ہیں اور یہ سب ہماری نیکیوں کو ایسے جلا کر ختم کر ڈالنے والی چیزیں ہیں جیسے سوکھے پتوں کو سوکھی لکڑی کو کاغذ کے ٹکڑوں کو ایک ماہر جلا کر دکھا دی جائے اور سب کچھ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اور وہ نہیں الجوع بعض دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رہ کر بوگ کے سوا کچھ نہیں ملتا اور لئی نہیں ہے لئی سلبوں میں سیامی اور بعض راتوں کے عبادت گزار ایسے ہوتے ہیں جن کو رات رات بھر عبادت کر کے سوائے جاگ لیں گے کچھ نہیں ملتا یعنی لوگ مثال دے رہے ہیں تشکیل دے رہے ہیں وہ دکاندار سے جس نے رمضان پر خوب محنت سے کاروبار کیا خوب خریدا خوب بیچا اور بعد میں جب حساب لگایا تو نفع نہیں اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے ہماری ترامی کو بھی قبول فرمائے ہمارے ذکر و مراقبوں کو بھی قبول فرمائے ہماری فلاوت کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو مستقی بنا دے اس کے لیے میرے دوستوں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا پڑے گا فضول سوتروں کے تذکرے کرتے ہیں فضول سوتروں پر تبصرہ کرتے ہیں جس کا کچھ حاصل نہیں محبت اور ہمدردی کی بات تو یہ ہے اگر واقعی ہمیں کسی کے اندر کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو اس کو محبت سے سمجھائیں اور اگر ہمارے سمجھانے سے فائدہ نہیں ہوتا اللہ سے مانیے اللہ سے مانیے کہ اللہ یہ میرا بھائی ہے بہت سی خوبیاں ہیں اس کے اندر بہت سی چیزوں میں مجھ سے اچھا ہے لیکن اللہ اس کے اندر بھی کمزوریاں ہیں میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں اللہ میری کمزوریاں بھی دور فرما دیں گے اس کی کمزوریاں بھی دور فرما دیں گے خوب یاد رکھیں دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی دعا مانگنے سے پہلے اپنی اصلاح کی دعا مانگنی چاہیے ورنہ پیدا ہو حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی مغفرت کی دعا مانگنے سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا سکھائی ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگو پھر دوسروں کی مغفرت کی دعا مانگو ورنہ تمہارے اندر بڑا ہی پیدا ہو جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نباز کوئی نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فرض شناس کوئی نہیں تھا ہمارا حال یہ ہے بتاؤ آج ہم دوسروں کے جسمانی امراض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے روحانی امراض میں اضافہ ہوگا دنیا ہمیں ڈاکٹر سمجھتی ہے ہم بدترین مریض ہوتے ہیں ہماری بیماریاں بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ بیماریاں ہمیں ڈھکیل کر کے جاننا میں لے جا رہی ہوتی ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت پر بڑھتی ہے اللہ ہمارے طرف خیر کا معاملہ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسروں کے لیے جو مفرت دعائیں سکھائی ان کی ترتیب کی بتائی پہلے اپنے لیے دعا تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو نہیں ہو میری تو یہ نہیں نہیں کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا قبرستان جانے کا طریقہ سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قبروں میں چلے گئے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے ہم سے پہلے بھی جو لوگ اس مسجد میں آ کر بیٹھتے تھے ہم سے پہلے بھی تو لوگ آ کر نمازیں پڑھتے تھے ذکر کرتے تھے تلاوت کرتے تھے رمضان آتا تھا روزے رکھتے تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے وہ قبروں میں چلے گئے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا یہاں بھی کوئی اور آ کر بیٹھ جائے گا وہاں بھی کوئی اور آ کر بیٹھ جائے گا اللہ ہمیں اس کی پہلے سے تیاری کرنے کی شوقی عطا فرمائے یہ جو نیکیوں کے سیزن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیے تو دیتے ہیں کہ ہم وہاں کی تیاری کرتے ہیں گرمی آتی ہے کمروں میں اے سی لگا لیتے ہیں قبر میں ہمارا یہ اے سی تو کام کرے گا یہ اے سی تو جائے گا لیکن اے سی کی تو ہمیں وہاں بھی ضرورت ہے جیسے دنیا میں گھر کے گھر میں اے سی لگانے کے لیے محنت کر کے پہلے پیسے کمانے پڑتے ہیں اللہ فرمانے قبر میں بھی اے سی لگے گا محنت کر کے پہلے ایمان اور اعمال بناؤ جب ایمان اور اعمال بناؤ گے تمہارا اپنا اے سی ساتھ میں جائے گا تمہاری اپنی لائف ساتھ میں جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے نور مانگتے تھے اور دعا مانگتے تھے اللہ قبری قبر ہی کل بھی لو اللہ میرے قبر کو روشن کر دیجیے میرے کلب کو روشن کر دیجیے امام ترمی رحمۃ اللہ نے بہت تفصیلی روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے نقل فرمائی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد میں اپنے دعا کے اخیر میں اللہ تعالیٰ سے مختلف طریقوں سے جو نور مانگا ہے اس میں سب سے پہلے قبر کا نور مانگا پھر قلب کا نور مانگا اور یہ اشارہ فرمایا قلب میں نور ہوگا تو قبر میں نور ہوگا دونوں کو ہندوستان میں کیا اب وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ایک مرتبہ الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے اب تو ان کو اس کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی تحفہ ہمارے پاس آ جائے جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں یہ آیا ہے اگر شریف آدمی ہوگا تو کچھ تحفہ دے کر جائے گا وہ ہی چلا جائے گا اسی لیے مردوں کا حق ہے کہ جب بھی ہم جائیں ان کے لیے دعائیں مفرت کریں ان کے لیے ایسان ثواب کریں اشان ثواب کیا ہے بتائیں نیکی کیا اللہ نے اجر دیا وہ اجر ہمارے اکاؤنٹ میں آیا ہم نے اللہ سے درخواست کی اللہ یہ اجر فنا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں ہم اپنے بینک سے ٹرانسفر کر دیں اب اپنا اتنا پیسہ اتنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنے کے لیے اکاؤنٹ میں پیسہ ہونا ضروری نہیں کہاں سے ضروری ہے کہاں سے آیا بینک والے یہ نہیں پوچھتے تم نے نوکری کر کے جمع کیا کسی تجارت کر کے جمع کیا کہ کسی نے تم کو تحفے بھی دیا ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے ہم بینک سے کہتے ہیں ٹرانسفر کرو بینک ٹرانسفر کر دیتا ہے بالکل اسی طرح اجر ہونا ضروری ہے اجر ہے اللہ سے درخواست کرتا ہے بندہ اللہ ٹرانسفر کر دیجیے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اب یہ اجر کہاں سے ملا سب کر کے ملا حج کر کے ملا عمرہ کر کے ملا ذکر کر کے ملا دعا مانگ کر ملا یا قرآن کی تلاوت کر کے ملا یا نماز پڑھ کے ملا کیسے بھی اجر ملا اجر ہمارے اکاؤنٹ میں ہم اللہ سے درخواست کریں گے اللہ بنا کو دے دیں گے اللہ دے دیجیے بعض بالوں کا ہوتا ہے لیکن سر سے مانا سماج سمجھتا ہے قرآن پڑھ کر سمجھنے نہیں پہنچے کیوں قرآن پڑھنے میں سماج نہیں مل سکے جب ملتا ہے تو کیوں نہیں پہنچے اور اس زمانے کے بہت ترین حضرات صحابہ اکرام سے زیادہ سمجھدار ہو گئے صحابہ تو قرآن پڑھ کر سماج پہنچاتے تھے کتنے کا وہ صحیح روایت میں صرف سب کے قدر کے رکھے کیونکہ صحیح روایت میں جس دن جس تاریخ جس شخص کے سب کا تذکرہ بس وہیں تک رہتے تو آج کی تاریخ آج کا دن دیوٹی کا نام تھانہ دلا مہاراشٹر جو نہیں ہے صحیح مہینے تو بند نہیں آ سکتا اللہ سمجھ کے نام پر نہ سمجھی سے اور علم کے نام پر اکثر کی تو اب وہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے ان کو ہم کیا پیش کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں محبت کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب قبرستان جاؤ تو پہلے ان کو سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور روایات میں آیا السلام علیکم دار قوم اے مومن آبادی جی، میں رہنے والوں ان کو سلام ان کی اپنی ایک بردخی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا سلام ان تک پہنچاتے ہیں ان کو خبر پہنچاتے ہیں کہ فلاں آیا فلاں نے سلام کیا جب ہم جائیں گے تو ہمیں بھی پتہ چلے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یہ تو کم سے کم ہے کہ اگر رکنے کا موقع نہیں ہے مزید کچھ سماج کا موقع نہیں ہے تو چھوٹا سا تحفہ تو دے کر کے جاؤ وہ تحفہ کیا ہے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے تمہاری بھی مغفرت فرمائے پہلے کو پہلے ہم یہ کیوں ہے پتا ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے اندر ہمارا نفس بڑائی پیدا کر دے گا ہم تو بڑے اچھے یہ تو چلے گئے مر گئے یہ کرتا تھا بلا یہ کرتا تھا ہم تو ماشاء اللہ ہم تو نمازی ہیں ہم تو حاضی ہے اور ہم تو بہت سب کا خیرات کرتے ہیں اور ہم تو یہ کرتے ہیں ہم سب اللہ کے فضل کے محتاج اللہ فضل فرما دے ہمارے نماز جنازہ پڑھتے ہیں نماز جنازہ اصل میں میت کے لیے دعا ہے وہ جاتے جاتے میت کے لیے تو ہے تو نماز جنازہ کا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہے اس کی اپنی ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز جنازہ میں جو تقدیرات ہیں وہ فرق ہے صرف امام کی تقدیر سن لینا کافی نہیں ہے ہر ایک کا اپنی زبان سے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اگر نہیں کہا تو نماز نہیں ہوتی ہر مختلف امام کے پیچھے اپنی زبان سے اللہ کو اکبر کہنا ضروری ہے چار مرتبہ تکبیر کہنا ہے سنا پڑھتے ہیں ضرور شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا تو دعا تو میں مسجد کے لیے مانگی جا رہی ہے کہ اللہ یہ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ مہربانی فرما دیجیے اس پر رحم فرما دیجیے اس کی مفرت فرما دیجیے اس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دیجیے لیکن دعا کس طرح دکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مسلم نے اللہ عبد الکھائی مینا وشاهدنا چاہی لینا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت بربادی ہے اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں اور باقی سب زندہ ایمان والوں کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت بربادی ہے جو جان چکے ان کی بھی مغفرت بربادی ہے جو موجود ہے ان کی بھی مغفرت بربادی ہے جو غیر موجود ہے کہیں اور ہیں ان کی بھی مغفرت بربادی ہے یہ تعلیم بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح اگر ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی اطلاع کی دعا مانگنے کا یہ طریقہ نہیں اللہ تعالیٰ بہت گنہگار ہے اس کی اطلاع فرما دیجیے سکتا ہے اس کی اطلاع ہو جائے گی ہمارے اندر روز پیدا ہو جائے گا ہمارے اندر ہی پیدا ہو جائے گا نہ دعا مانگے اللہ فلاں میرا بھائی ہے ایمان والا ہے اللہ میں بھی آپ کا بندہ ہوں وہ بھی آپ کا بندہ ہے اللہ میرے اندر بھی بہت کمزوریاں ہیں اس کے اندر بھی کمزوریاں ہیں ہم سب انسان ہے اللہ میری کمزوریاں بھی دور فرما دیجیے اس کی کمزوریاں نزول فرما دی ہے اور اللہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہوں گی جو مجھے نہیں معلوم ہوں گی اللہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ میرے اندر بھی پیدا کر دیں گے اور اللہ جو کمزوریاں ہیں ان کو دور فرما دیں گے اپنے ساتھ پہلے اپنے لیے مانگے پھر دوسرے کے لیے مانگے تو ان شاء اللہ سے اور قبر سے بچا رہے گا اللہ حفاظت پر یہ آخری دم تک کرنے کی چیز ہے ورنہ بزرگوں نے فرمایا عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے علم کے ساتھ ساتھ یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے بتاؤ پہلے نہیں ہوتی لیکن جب اللہ کچھ علم عطا فرما دیتے ہیں کچھ عبادت کی توفیق دے دیتے ہیں کچھ اچھا ماحول عطا فرما دیتے ہیں تو یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے انسان اپنے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اپنا موتقب ہو جاتا ہے دوسرے ہمارے معتقل بنے یا نہ بنے ہم اپنے بہت جلدی معتقل ہو جاتے ہیں دوسرے ہم کو ولی سمجھے یا نہ سمجھے ہم اپنے کو بہت جلدی ولی سمجھ رہے ہیں اور کیسے پتہ چلے کہ ہم اپنے موتقل ہو رہے ہیں جب ہمیں دوسروں کی کمزوریاں نظر آنے لگے تو سمجھیں کہ ہم اپنے موتقل ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے خطرے ہیں پہلے انسان کو دوسروں کی کمزوریاں نظر آتی ہیں کچھ دن تک وہ خاموش رہتا ہے اس کے بعد وہ قیمتیں کرنا شروع کرتا ہے اور جس نے قیمت کرنی شروع کر دی اگر اللہ نے فضل نہیں فرمایا اور اس کی اطلاع نہیں ہوئی اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے پہلے اعمال ختم ہوتے ہیں ایک دن ایمان بھی ختم ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے آؤ اس رمضان میں ہم اپنی زندگیوں کو جیبت سے بردمان سے سو کی خالی کرنے کا کریں اللہ سے خوب مانگے خوب مانگے اللہ میرے مجھ پر روشن کر دی اللہ امیر المومنین سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا کسی پر ان کا سایہ پڑ جائے تو وہ یہ کامل بن جائے ان کی نیکیوں کی خیرات مل جائے خیرات تو ہم جیسوں کی مفرت ہو جائے انشاءاللہ اور اللہ فضل فرماتے بس قیامت کے دن ان صحابہ کرام میں سے کسی کے حوالے کر دے لے جاؤ یہ بھی تمہارا چاہنے والا تھا اس کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے جاؤ تو ہمارا تو کام بن جائے گا ان شاء اللہ بیڑا پارو نہ عمر سے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں ان کا تو جماعت صحابہ میں دوسرے درجے کا مقام دوسرے نمبر پر ہے وہ حضرت ابو بکر کے بعد سب سے بلند مقام و مرتبہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں عجیب عجیب بات کی انکار فرمائی ایک مرتبہ انسان فرمایا عمر کی سلاستے سے گزرتے نا شیطان اس گلی کو چھوڑ کے پاتے اگر شیطان اس گلی میں ادھر سے آ رہا ہے اور ادھر سے حضرت عمر کا بھائی اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ حضرت عمر کے ساتھ ساتھ اس گلی سے گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی مزاج کی مناسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا فرمائی تھی انسان فرمایا نبی لکانا عمر اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی ایسی اعلیٰ درجے کی مزاج کی مناسبت آتا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر گواہی کی میں جنت میں عمر ابن خطاب کا محل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں حضور نے بتایا جنت میں عمر ابن خطاب کا محل میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور باہر سے اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ میرا دل چاہا کہ ایک نظر اندر جا کے بھی دیکھوں شب کو اندر ہوتا ہے نا عموماً مکانات باہر سے تازے ہوتے ہیں باہر تو باؤنڈری ہوتی ہے جب باؤنڈری بہت خوبصورت اب سوچیں اگر کسی نے اپنے گھر باؤنڈری میں گرینائٹ لگایا ہو تو پھر اندر کیا لگایا ہوگا اب سمجھدار آدمی جانتا ہے جب اس کے بعد اتنی دولت ہے اس نے باؤنڈری اتنی قیمتی بنائی ہے تو پھر اندر کیسا ڈیکوریشن کیا ہوگا کوئی بیوقوفی بھی ہوگا جو سارا پیسہ باؤنڈری میں لگا دے اور اندر جھوپڑا ہو تو حضور نے فرمایا میں نے بال سے دیکھا مجھے اتنا اچھا لگا لیکن بھائی یہ سب سن کر کے ڈیکوریشن کا شوق نہ آ جائے اللہ کرے شوق آئے لیکن یہاں کے گھر میں نہیں اس لیے چھوٹ جانے والا ہے وہاں کے گھر میں جو ہمیشہ باقی رہنے ہے اللہ وہاں مکان آتا فرمائے یہاں تو ضرورت کا آتا یہاں ہر چیز ضرورت کے مطابق اللہ سے ہماری کوئی ضرورت نہ روکے باقی جو کچھ بنانا ہے ان وہاں بنائیں گے جو ہمیشہ رہنے والا ہے کبھی چھوٹنے والا ہے تو حضور نے فرمایا اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تباہ سے میرا دل چاہا کہ اندر جا کر کے دیکھوں لیکن مجھے خیال آیا یہ تو عمر کی غیرت کے خلاف ہے نا ان کی اجازت کے بغیر میں گھر میں چلا جاؤں اس لیے میں اندر نہیں گئی جو اتنا کہاں حضرت عمر مجھے سامنے پڑے گا وہ سب پور رونے لگے اور عرض کرنے لگے کا یا رسول اللہ حضور میں آپ کا غلام میرا سب کچھ آپ کا کیا میری غیرت آپ کے لیے رکاوٹ بنتی ہے اردو کی مرضی بھی اردو اندر نہیں ہے اور اردو نے ہم کو یہ تعلیم دی کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر مت جاؤ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی گاڑی مت چلاؤ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کرسی پر مت بیٹھو کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں مت جاؤ اور اگر اندازہ ہو کہ یہ بیچارہ تکلف میں اجازت دے گا تو اجازت مانگو نہیں ایسا نہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے اور صاحب میں آپ کی کرسی پر بیٹھ جاؤں وہ بیچارہ کیسے منع کرے گا یہ اجازت نہیں ہے یہ ظلم ہے یہ دان لی ہے اور تمہارے جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں بیٹھو ہاں اگر کوئی اصرار کرے اور واقعی یہ لگے کہ یہ محبت کے ساتھ اصرار کر رہا تو بیٹھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مسلط تو بیٹھنے سے اسی طرح کوئی اپنے گھر میں بلائے تو جاؤ دروازے پر پہنچ کر جو نہ کو میں یہ بھی خطرہ ہے کہ میں منع کروں گا یہ جا کر پورے محلے میں مجھے بدنام نہیں کرے گا دیکھو میں ان کے گھر گیا تھا انہوں نے تو اندر آنے سے منع کر دیا یہ اجازت نہیں یہ تعلیم تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے گھر کو باہر سے دیکھا اور فرمایا میرا دل رہا تھا لیکن میں اجازت کے بغیر کہ موجود ہوتے عمر اجازت دیتے تو جاتا کیا اعلیٰ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہ حضرت ابن خطاب ہے اور بہت بتائے اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے پہنچتے ہیں حضرت ابن الیمان کے پاس میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے راز مجھے بتلا دو حضور نے تمہیں منافقین کے نام بتائے ہیں احسان ہوگا تمہارا صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں تھا آخری عمر کو کہیں میں منافق تو نہیں تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات آتی ہے ہر صحابی اپنے اپنے بارے میں اس کے شبے میں رہتے تھے کہیں میں بلا تو نہیں ہوں اللہ ہمیں ایسا کامل ایمان عطا فرما دے کہ ہمیں اپنے ایمان کی پوپکی میں شبہ رہے دوسرا ہمیں اچھا لگے جب تک اندر یہ صفت نہیں آئے گی اس وقت تک قیمتیں بندی ہوں گی جب تک اندر کی قسمت نہیں آئے گی اس وقت تک تذکرے اور تبصرے پر نہیں ہوں گے اور یاد رکھو میرے دوستو یہ سب کچھ تباہ کر دینے والی ہیں سب کچھ برباد کر دینے والی ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے اللہ رمضان کو ہماری بربادی کا ذریعہ نہ بنائے اللہ رمضان کو ہماری آبادی کا ذریعہ بنائے اس لیے اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی اطلاع کی فکر کریں گے اور ہم روز آنا اس کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے اندر تقوا کتنا آیا اور تقوی میں کتنا اضافہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں روز عطا فرمائے ہیں متقی بننے کے لیے اور دیکھو مستقی بننے کے لیے ہمارے بزرگوں نے چند باتیں بتائیں کہا دیکھو مستقل بننا ہے تو تمہیں کچھ ریاضتیں کرنی پڑیں گی تھوڑا کھانا کم کرو تھوڑا سونا کم کرو اور تھوڑا لوگوں سے ملنا جلنا کم کرو رمضان اللہ نے دیا مستقی بننے کے لیے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا انتظام کیا کھانے پینے کے کم کرنے کا انتظام کیا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کھانا پینے پانی پینے یہ اور بات ہے ماشاء اللہ کہ ہم نفس رکھتے ہیں مہنگی بے فکر ہو میں سے طلبی کر دوں گا ہاں، دن میں نہیں کھا سکا تو کیا ہوا حساب لگا لینا دوسرے دنوں سے زیادہ کھا کے دیکھا ہوا عام طور سے لوگ رمضان سے زیادہ کھاتے ہیں اور بہت خوش ہو کے بتاتے ہیں ارے روزانہ ٹائم بدلتا ہے باقی اللہ رمضان میں زیادہ کھلاتے ہیں اللہ نے زیادہ کھلانے کے لیے رمضان نہیں دیا اللہ نے رمضان میں جو نعمتیں دی ہیں وہ دوسروں کو کھلانے کے لیے دی ہیں اللہ چاہتے ہیں ہم کم کھائیں اب جب رمضان میں بھی کم نہیں کھائیں گے تو پھر زندگی پر کیا کم کھائیں گے ماشاء اللہ رمضان میں لوگوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے وزن بڑھ جاتا ہے نہیں اللہ چاہتے ہیں کہ ذرا ہمارے کھانے پینے میں کمی آئے اس کے لیے اللہ نے روزہ دیا اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بولنے میں کمی آئے اسی لیے حکم دیا نا ذکر کرو تلاوت کرو قرآن پڑھو جب ہم اللہ سے بات کرتے رہیں گے تو ہم سے بات کرنے کا موقع کم ملے گا تو ہمارا بولنا کم ہوگا اور جو بولیں گے اچھا بول بولیں گے اچھی بات بولیں گے نقصان والے بول کم ہو جائیں گے اور پھر دن پر تھکنے کے بعد رات میں ترابی پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ ہمارا سونا تھوڑا کم ہو جائے ہماری نیند تھوڑی کم ہو جائے اور اخیر آج رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکاب کا حکم دیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم ہو یہ تو ہماری تربیت کا حصہ ہے ہمیں سکھایا جا رہا ہے اور یہ ہمیں صرف رمضان بھر کے لیے نہیں سیکھنا ہمیں زندگی بھر کے لیے سیکھنا ہے اس لیے کہ تقوی کی ضرورت تو ہم کو آخری سانس ہے تقوا ہمارے ساتھ ساتھ جائے گا تو ہمارا کام بنے گا اور اگر تقوا نہیں حاصل ہوا تو اللہ محفوظ رکھے کہ ہم بر دار بنیں گے ہم بر کے بیدار بنیں گے سب دار بنیں گے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو روزہ رکھ کر بہت کے سوا کچھ نہیں جس خران میں جا کر سب بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا اللہ مجھے بھی مستقی بنا دے آپ کو بھی مستقی بنا دے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بنیادی تبدیلی لانے والا رمضان بنا دے فضل کا معاملہ فرما دے وہاں پھر العالمین